وہی بن خالد نے کہا ہمیں منصور نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی منصور نے کہا وہ غور کرے کہ اس میں صحت کے قریب تر کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھہتر